مرتبہ احسان سو بار درود شریف اور سو بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر بند آنکھوں سے یہ تصور کیا جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اس مراقبے سے بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے خوف اور غم ختم ہو جاتا ہے مرتبہ احسان کا مراقبہ کیا صلوات کے لیے نہایت ہی مفید مشق ہے جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جب نماز میں کھڑے ہو تو یہ تصور کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے اس مراقبے کی مشق سے اللہ کا تصور قائم ہو جاتا ہے اور نماز میں سرور آنے لگتا ہے سعدیہ ہانم شاہ کوٹ سے لکھتی ہیں مرشد کریم کی اجازت سے میں نے مرتبہ احسان کا مراقبہ شروع کیا اس کی کیفیات درج ذیل ہیں مراقبے میں دیکھتی ہوں کہ میں عرش کے نیچے ہوں جس زمین پر ہوں وہ زمین پارے کی ہے اور میرے لیے نہایت ہی نرم اور ملائم بستر لگا ہوا ہے میں اس پر نہایت ہی آرام سے بیٹھی ہوں اوپر سے اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی مجھ پر پڑ رہی ہے خیال آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بینائی کا نور ہے اور اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں مجھے نہایت ہی محبت اور شفقت محسوس ہوئی مجھے ایسے لگا جیسے میں ایک چھوٹی سی بچی ہوں میرے دل میں اللہ پاک کو دیکھنے کا شوق ہے میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ میں کب آپ کو دیکھ سکوں گی اللہ نے فرمایا ابھی تم بہت چھوٹی ہو جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو پھر ہم ہم کو دیکھ سکو گی میں اللہ سے برابر سوال کیے جا رہی ہوں کہ میں کب بڑی ہوں گی مجھے آپ کو دیکھنے کا بہت اشتیاق ہے پھر اس کے بعد خیال آیا کہ اللہ کو میں تو نہیں دیکھ سکتی مگر اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ میری بات بھی سمجھ رہے ہیں میں بھی جب بڑی ہو جاؤں گی تو اللہ کو دیکھ لوں گی اس خیال نے میرے اندر ایک اطمینان بھر دیا میرا رواں رواں اس اطمینان کی خوشی اور لطافت کو محسوس کرنے لگا رشید ہان ڈیرا غازی ہان مرشد کریم کی اجازت سے مرتبہ احسان کا مراقبہ کیا کیا دیکھتا ہوں کہ عرش کے نیچے کھڑا ہوں اور عرش سے نور کا دریا آبشار کی صورت میں میرے اوپر آ رہا ہے اس کی شعائیں میرے سر سے اندر داخل ہو کر میرے آنکھوں کے اندر جذب ہونے لگی مجھے ایسا لگا کہ میں نے دوربین لگا لی ہے جس سے مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے میں نے دیکھا اور محسوس کیا کہ اس نور کی دھار میرے جسم کے ارد گرد لباس بن کر لپٹتی جا رہی ہے ہر دھار کے ساتھ ایک لباس میرے جسم سے لپٹتا محسوس ہوا جیسے کوئی ایک پر ایک کپڑا پہنتا جائے یہ تمام نور کے کپڑے مجھے میرے جلد کے ساتھ چمٹتے محسوس ہوئے دیکھنے میں یہ بہت خوبصورت لباس نظر آتے تھے اس طرح پینتیس لباس اس حسین نور نے مجھے پہنائے اور بہت دیر تک نور میری آنکھوں میں جذب ہوتا رہا پھر میری نگاہ عرش کو دیکھنے لگی اب عرش سے نور آنا بند ہو گیا مگر مجھے احساس ہوا کہ عرش پر ذات باری تعالیٰ موجود ہیں میں انتہائی مہمیت کے عالم میں اپنے رب کو دیکھنے لگا پھر مجھے یوں لگا کہ اللہ پاک کے اندر سے نور پھوٹ رہا ہے اور یہ نور میرے اوپر پڑ رہا ہے یہ نور پہلے سے بھی زیادہ روشن اور لطیف تھا اس کی روشنی میں میرا چہرہ افشاں کی طرح چمکنے لگا پھر مجھے اللہ بہت ہی قریب محسوس ہوئے بار بار میرے ذہن میں یہ آیت آنے لگی کہ اللہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے نزدیک ہے مراقبے میں سارا وقت مجھے اللہ کی قربت اور اس کے نور کا احساس رہا مجھے یوں لگا جیسے میں انتہائی لطیف روشنی سے بنا ہوا ہوں اس لطافت کو میرے قلب اور دماغ نے بھی محسوس کیا اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ محبت میرے اندر محسوس ہوئی میرا جی چاہا میں ہر وقت اسی طرح اللہ پاک سے قریب رہوں اس لمحے سوائے قربت کے اور کوئی تقاضا میرے اندر نہ تھا نوٹ راہ سلوک کے مسافر اپنی مرشد کریم کی اجازت سے مراقبہ کریں ہم بتا چکے ہیں کہ روحانیت شاگرد کے اندر ایسی حالت پیدا کر دیتی ہے جس میں وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اس حد تک محسوس کر لیتا ہے کہ اسے اللہ دیکھ رہا ہے سلاد کا پروگرام اس بات کی تکرار ہے کہ بندے کا تعلق ہر وقت اور ہر لمحہ اللہ سے قائم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر آن اس کے ساتھ موجود ہے جب انسان سلاد کے اندر اس بات کی مشق مکمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کا ادراک مشاہدہ بن جاتا ہے اس مقام کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرتبہ احسان کا نام دیا ہے نماز فجر سے تقریباً بیس منٹ پہلے تمام ضروریات سے فارغ ہو کر مسلح پر اس طرح بیٹھ جائیں جیسے اتحیات ہی یاد وقت بیٹھتے ہیں آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ آپ اللہ کے حضور حاضر ہیں اور اللہ آپ کے سامنے موجود ہے پانچ سے دس منٹ تک یہ تصور کرنے کے بعد نماز فجر قائم کریں دوران نماز اللہ کو اپنے سامنے موجود دیکھنے کا تصور قائم رکھیں نماز اس تصور میں ادا کریں کہ اللہ آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ نماز کے تمام ارکان بارگاہ اس میں انجام دے رہے ہیں اس طرح ذہن اللہ کی طرف ہوگا اور جسم نماز کے ارکان ادا کر رہا ہوگا نماز میں آیات کی تلاوت کے وقت یہ تصور کریں کہ آپ اللہ سے مخاطب ہیں سلام پھیرنے کے بعد اتحیات کی نشست میں بیٹھے بیٹھے چند منٹ تک اللہ کی موجودگی کا تصور جاری رکھیں اگر آپ کو اللہ کو دیکھنے کا تصور قائم کرنے میں دشواری محسوس ہو تو یہ تصور کریں کہ آپ اللہ کے حضور موجود ہیں اور اللہ آپ کی تمام حرکات و سکنات ملاحظہ فرما رہے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک تصور قائم کیا جا سکتا ہے اگر ابتدا میں تصور قائم نہ ہو سکے تو فکر مند نہ ہو متواتر اسی طریقے پر عمل پیرا رہیں انشاءاللہ جلد تصور قائم ہوگا اور نماز میں اللہ کی قربت کا حقیقی لطف حاصل ہوگا نماز ظہر اور عصر میں نماز سے پہلے چند منٹوں کے لیے اللہ حاضری اللہ ناظری کا ورد کریں اور اللہ کی موجودگی کا تصور کریں پھر ساری رکھتیں اسی تصور کے ساتھ ادا کریں مغرب کی نماز میں وقت کی کمی کے باعث نماز سے پہلے استغراق کی مشق اور تصور نہ کریں بلکہ ساری رکھتیں اس تصور میں ادا کریں کہ میں اللہ کے سامنے ہوں نماز عشاء سے پہلے اتحیات کی نشست میں بیٹھ کر اللہ کی موجودگی کا تصور پانچ منٹ تک کرنے کے بعد فرض نماز اسی تصور میں قائم کریں رات کو سونے سے پہلے کسی بھی آرام دہ نشست میں بیٹھ کر اللہ کو دیکھنے کا تصور یا یہ تصور کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے دس منٹ تک قائم رکھیں پھر سو جائیں اگر نماز میں دل نہ لگے یا نمازیں بار بار قضا ہوتی ہیں تو چالیس روز نماز فجر کی نماز باجمات ادا کریں انشاءاللہ کوئی نماز قضا نہ ہوگی غیب کی دنیا سلاد اس عبادت کا نام ہے جس میں اللہ کی بڑائی تعظیم اور اس کی ربوبیت اور حاکمیت کو تسلیم کیا جاتا ہے سلاد ہر پیغمبر پر اور اس کی امت پر فرض کی گئی ہے سلاد قائم کر کے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے سلاد فواہشات اور منقرات سے روک دیتی ہے سلاد دراصل اللہ کے لیے ذہنی مرکزیت کے حصول کا یقینی ذریعہ ہے سلاد میں یہ ذہنی یکسوئی کانسنٹریشن حاصل ہوتی ہے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکے کی بے آب و گیا زمین پر آباد کیا تو اس کی غرض یہ بیان کی اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ سلاد آپ کے ساتھ تعلق و رابطہ قائم کریں حضرت ابراہیم نے اپنی نسل کے لیے یہ دعا کی اے میرے پروردگار مجھ کو اور میری نسل میں سے لوگوں کو سلاد یعنی رابطہ قائم کرنے والا بنا حضرت اسماعیل اپنے اہل عیال کو سلاد قائم کرنے کا حکم دیتے تھے سورہ مریم آیت نمبر پچپن حضرت لوت حضرت اسحاق حضرت یعقوب اور ان کی نسل کے پیغمبروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اور ہم نے ان کو نیک کاموں کے کرنے اور سلاد قائم کرنے کی وحی کی سورہ الانبیاء آیت نمبر تہتر حضرت لکمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اے میرے بیٹے سلاد قائم کر سورہ لکمان آیت نمبر سترہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا اور میری یاد کے لیے سلاد قائم کر یعنی میری طرف ذہنی یکسوئی کے ساتھ متوجہ رہے سورہ تاہا آیت نمبر چودہ موسیٰ اور حضرت ہارون کو ان کے ساتھ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا اور اللہ نے سلاد کا حکم دیا ہے سورہ مریم آیت نمبر اکتیس آخری آسمانی کتاب قرآن بتاتا ہے کہ عرب میں یہود اور عیسائی قائم اس تھے ترجمہ اے اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور وہ سجدہ یعنی اللہ کے ساتھ سفردگی کرتے ہیں آل عمران آیت نمبر ایک سو تیرہ اور وہ لوگ جو محکم پکڑتے ہیں کتاب اللہ کے بنائے ہوئے پروگرام اور آسمانی قانون کو اور قائم رکھتے ہیں سالات ہم ضائع نہیں کرتے اجر نیکی کرنے والوں کے اعراف نمبر ایک سو بیس بندہ جب اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس کے دماغ میں وہ دروازہ کھل جاتا ہے جس سے وہ غیب کی دنیا میں داخل ہو کر وہاں کے حالات سے واقف ہو جاتا ہے سلاد کے معنی محفوم اور نماز کے اعمال پر تفکر کرنے سے یہ نتیجہ احض ہوتا ہے کہ سلاد دراصل ذہنی صلاحیت کانسنٹریشن کو بحال کر دیتی ہے انسان ذہنی یکسوئی کے ساتھ شعوری کیفیات سے نکل کر لا شعوری کیفیات میں داخل ہو جاتا ہے مراقبے کا محفوم بھی یہی ہے کہ بندہ ہر طرف سے ذہن ہٹا کر شعوری دنیا سے نکل کر لا شعوری دنیا غیب کی دنیا سے آشنا ہو جائے بندہ جب سلاد قائم کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پوری نماز مراقبہ ہے سلاد یعنی نماز میں یکسوئی حاصل کرنے اور اللہ سے تعلق قائم کرنے اور اللہ کے سامنے سجدہ حضوری کرنے کے لیے یہ مراقبہ کیا جاتا ہے کرایا جاتا ہے وضو کے بعد سلاد قائم کرنے سے پہلے آرام دہ نشست میں قبلہ رخ بیٹھ کر تین مرتبہ درو شریف تین بار کلمہ شہادت پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں ایک منٹ سے تین منٹ تک یہ تصور قائم عرش پر اللہ موجود ہے تجلیات کا نزول ہو رہا ہے اور میں عرش کے نیچے ہوں اس کے بعد کھڑے ہو کر سلاد قائم کرے مراقبہ کی طرح آدمی جب گرد و پیش سے بے حبر ہو کر نماز میں یکسوئی حاصل کر لیتا ہے تو یہی قیام ام سلاد کا مراقبہ ہے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور ان حقائق و معروف کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے باوسیلہ حضرت جبرائیل آ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلبِ اتھر پر نازل فرمایا قرآن مجید کا ہر لفظ انوار و تجلیات کا ذہیرہ ہے بظاہر مضامین غیب عربی الفاظ میں سامنے ہیں لیکن الفاظ کے پیچھے نوری تمصیلات اور معنی کی وسیع دنیا موجود ہے تصوف اور روحانیت میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ روح کی آنکھ سے الفاظ کے نوری تمثلات کا مشاہدہ حاصل کیا جائے تاکہ قرآن پاک اپنی پوری جامعت اور معنویت کے ساتھ روشن ہو جائے قرآن مجید میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ موجود ہے اور اسے حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے چاہے نماز میں تہجد کے نوافل میں یا صرف تلاوت کے وقت آدمی یہ تصور کرے کہ اللہ اس کلام کے ذریعے مجھ سے محاطب ہیں اور میں ملائے اعلیٰ کی معرفت اس کلام کو سن رہا ہوں اس وقت وہ یہ خیال قائم رکھے کہ رحمت الہی الفاظ کے نوری تمثیلات پر تمثیلات اس پر منکشف کر رہی ہے جب آدمی اس ذہنی توجہ مراقبہ کے ساتھ تلاوت کلام اللہ کرتا ہے جب آدمی اس ذہنی توجہ مراقبہ کے ساتھ تلاوت کلام اللہ کرتا ہے تو اس نسبت میں انہماک ہوتا ہے جس نسبت سے قرآن مجید کا نزول ہوا ہے نسبت کے بار بار دور کرنے سے بار بار دور کرنے سے آدمی کا قلب ملائے اعلیٰ سے ایک ربط پیدا کر لیتا ہے چنانچہ جب وہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو جس قدر اس کے قلب کا آئینہ صاف ہوتا ہے اسی مناسبت سے معنی اور مفاہیم کو نورانی دنیا اس کے اوپر ظاہر ہونے لگتی ہیں مراقبہ موت انسان کی زندگی مادی جسم کے فنا ہونے کے بعد ختم نہیں ہوتی انسانی انا موت کے بعد مادی جسم کو حیرآباد کہہ کر روشنی کا بنا ہوا جسم اختیار کر لیتی ہے اور روشنی کے جسم کے ذریعے رہتی ہیں اس کی مثال ہاپ کی حالت ہے ہاپ میں مادی حواس روشنی کی دنیا میں کام کرنے والے حواس سے مغلوب ہو جاتے ہیں لیکن حتم نہیں ہوتے اس وقت ہماری کیفیات موت سے مشابت رکھتی ہیں لیکن جب مادی جسم کے حواس پر روشنی کے جسم کے حواس کا اس طرح غلبہ ہو جائے کہ مادی حواس کا روشنی کے حواس پر دوبارہ غالب آنا ممکن نہ ہو تو مادی جسم تعطل کا شکار ہو کر جاتا ہے اسی کا نام موت ہے بیدادی حواس کو وقتی طور پر مغلوب کر کے روشنی کے حواس کو خود پر تاری کر لینے کے لیے مراقبہ موت کیا جاتا ہے مراقبہ موت کی مشق میں مہارت حاصل کر لینے کے بعد کوئی شخص جب چاہتا ہے مادی حواس کو مغلوب کر کے روشنی کے حواس غالب کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے مادی حواس میں واپس آ جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مر جاؤ مرنے سے پہلے حدیث شریف میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے مادی حواس کو اس طرح مغلوب کر لیا جائے کہ آدمی موت کے حواس سے واقفیت ہو جائے یعنی وہ مادی حواس میں رہتے ہوئے موت کے بعد کی دنیا کا مشاہدہ کر لے اعراف کسی آرام دہ جگہ پر پش کے بل لیٹ جائیں پھر جسم کے ہر حصے پر یکے بعد دیگرے توجہ مرکوز کر کے ریلیکس کریں تصور کریں کہ آپ روشنی کے جسم کے ذریعے فضا میں اڑتے ہوئے اس عالم کی طرف جا رہے ہیں جو موت کے بعد کا عالم ہے رفتہ رفتہ روشنی کا جسم جس کو جسم مثالی بھی کہتے ہیں متحرک ہو کر اس دنیا کی سیر کرنے لگ جس میں انسان مباد رہتا ہے اور مادی تقاضے پورے کرتا ہے آئیے موت کے بعد کی زندگی کا کھوج لگاتے ہیں دوزانو بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں منہ بند کر کے ناک کے دونوں سراہوں سے گہرائی میں سانس لے کر سینے میں روک لیں جب تک آسانی کے ساتھ برداشت کر سکیں سانس روکے رہیں اور پھر منہ کھول کر آہستہ آہستہ بہت آہستہ سانس باہر نکالیں قبر کی گہرائی کا تصور کر کے روحانی طور پر قبر کے اندر اتر جائیے بس ٹھیک ہے اب ہم قبر کے اندر ہیں مٹی اور کافور کی ملی جلی خوشبو دماغ میں بس گئی ہے یہاں آکسیجن اتنی کم ہے کہ دھم گٹ رہا ہے آنکھیں بوجل اور ہمار آلود ہو گئی ہیں پپوٹے ساکت ہیں پل کے جھپکنے کا عمل ختم ہو گیا ہے یہ دیکھے نظر ایک جگہ قائم ہو گئی ہے آنکھوں کے سامنے سپرنگ کی طرح چھوٹے چھوٹے دائرے اور بڑے بڑے دائرے آنا شروع ہو گئے ہیں یا بدی العجائب منظر کس قدر خوش رنگ اور حسین ہے یہ ایک دم گھپ اندھیرا کیسے ہو گیا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا وہ دیکھو سامنے دور بہت دور تقریباً دو سو میل کے فاصلے پر ہلا میں رہی ہے ذرا اس طرف دیکھیے یہ دروازہ ہے چلیے آتے ہیں کیا خوب یہاں تو پورا شہر آباد ہے بلند و بالا عمارتیں ہیں لکھوری اینٹو کے مکان اور چکنی مٹی سے بنے ہوئے کچے مکان بھی ہیں دھوبی گھاٹ بھی ہے اور ندی نالے بھی جنگل بیابان بھی ہیں اور پھولوں پھلوں سے لدے ہوئے درخت اور باغات بھی یہ ایک ایسی بستی ہے جس میں محلات کے ساتھ ساتھ پتھر کے زمانے کے گاروں میں رہنے والے آدم زاد بھی مقیم ہیں ادھر دیکھیے کتنا گہرا اور اندھیرا گار ہے آئیے جھانک کر دیکھیں اس کے اندر کیا ہے حیرت ہے اس کے اندر تو آدم زاد اور ان کے خاندانوں کے لوگ ان کی روحیں آرام کر رہی ہیں کس قدر شرم کی بات ہے کہ ماورائی دنیا کے اس خطے میں سب لوگ ننگے ہیں اور انہیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ستر پوشی بھی کوئی ضروری عمل ہے یہ لباس سے آزاد لوگ ہمیں اس طرح گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں ذرا ان کے قریب تو چلیں ایک صاحب نے آگے بڑھ کر پوچھا آپ نے اپنے لطیف نرم و نازک جسم پر یہ بوجھ کیوں ڈال رکھا ہے سورج شکل سے آپ ہماری نو کے افراد نظر آتے ہیں بہت بحث و تمہیز کے بعد معلوم ہوا کہ یہ اس زمانے کے مرے ہوئے لوگوں کی دنیا عراف ہے جب زمین پر انسانوں کے لیے کوئی معاشرتی قانون رائج نہیں ہوا تھا اور لوگوں کے ذہنوں میں ستر پوشی کا کوئی تصور نہیں تھا عظیم و شان شہر یہ اس قدر عظیم و شان شہر جس کی آبادی اربو خربو سے متجاوز ہے لاکھوں کروڑوں سال سے آباد ہے اس شہر میں گھوم کر لاکھوں سال کی تہذیب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے یہاں ایسے لوگ بھی آباد ہیں جو آگ کے استعمال سے واقف نہیں اور ایسے لوگ بھی آباد ہیں جو پتھر کے زمانے کے لوگ کہے جاتے ہیں اس عظیم و شان شہر میں ایسی بستیاں بھی موجود ہیں جن میں آج آج کی سائنس کے بہت زیادہ ترقی یافتہ قومیں رہتی ہیں جنہوں نے اس ترقی یافتہ زمانے سے زیادہ طاقتور ہوائی جہاز اور میزائل بنائے تھے امتاد زمانہ نے جن کا نام اڑن کھٹولے وغیرہ رکھ دیا اس شہر میں ایسی دانشور قوم آباد ہے جس نے ایسے فارمولے ایجاد کر لیے تھے جس سے کشے شکل ختم ہو جاتی ہے اور ہزاروں ٹن وزنی چٹان کا وزن پرو سے بھی بھرے ہوئے تکیے سے کم ہو جاتا ہے اس لاکھوں سال پرانے شہر میں ایسی قومیں بھی محو استراحت یا مبتلا رنج و علام ہیں جنہوں نے ٹائم سپیس کو لیس کر دیا تھا اور زمین پر رہتے ہوئے اس بات سے واقف ہو گئے تھے کہ آسمان پر فرشتے کیا کام کر رہے ہیں اور زمین پر کیا ہونے والا ہے وہ اپنی ایجادات کی مدد سے ہواؤں کا رخ پھیر دیتے تھے اور طوفانوں کے جوش کو جھاگ میں تبدیل کر دیتے تھے اس حطہ ماورائی زمین میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو جنت میں اللہ کے مہمان ہیں اور ایسے شکی بھی موجود ہیں جن کا مقدور دوزخ کا ایندھن بننا ہے یہاں کھیت کھلیان بھی ہیں اور بازار بھی ایسے کھیت کھلیان جن میں کھیتی تو ہو سکتی ہے لیکن ذہیرہ اندوزی نہیں ایسے بازار ہیں جن میں دکانیں تو ہیں لیکن خریدار کوئی نہیں چلیے اس بازار میں چلتے ہیں چلیے اس بازار میں چلتے ہیں کاروبار ایک صاحب دکان لگائے بیٹھے ہیں اور طرح طرح کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں ان میں سامان وغیرہ کچھ نہیں ہے کتنا اداس اور پریشان ہے یہ شخص پوچھا تمہارا کیا حال ہے کہا میں اس بات سے غمگین ہوں کہ مجھے پانچ سو سال بیٹھے ہوئے ہو گئے ہیں میرے پاس ایک گاہک بھی نہیں آیا ہے معلوم ہوا کہ یہ شخص دنیا میں سرمایہ دار تھا منافع ہو رہی اور چور بازاری اس کا پیشہ تھا برابر کی دکان میں ایک اور آدمی بیٹھا ہوا ہے بوڑھا آدمی ہے بال بالکل خشک الجے ہوئے چہرے پر وحشت اور گھبراہٹ ہے سامنے کاغذ اور حساب کے رجسٹر پڑے ہوئے ہیں یہ ایک کشادہ اور قدرے صاف مکان ہے یہ صاحب کاغذ قلم لیے رقبو کی میزان دے رہے ہیں اور جب رقموں کا جوڑ کرتے ہیں تو بلند آواز سے عداد گنتے ہیں کہتے ہیں دو اور دو سات سات اور دو دس دس اور دس انیس اس طرح پوری میزان کر کے دوبارہ ٹوٹل کرتے ہیں تاکہ اطمینان ہو جائے اب اس طرح میزان دیتے ہیں دو اور تین پانچ پانچ اور پانچ سات سات اور نو بارہ مطلب یہ ہے کہ ہر مرتبہ جب میزان کی جانچ کرتے ہیں تو میزان غلط ہوتی ہے اور جب دیکھتے ہیں کہ رقموں کا جوڑ صحیح نہیں ہے تو وحشت میں چیختے چلاتے ہیں بال نوچتے ہیں اور خود کو کوستے ہیں بڑبڑاتے اور سر کو دیوار سے ٹکراتے ہیں اور پھر دوبارہ میزان میں منہمک ہو جاتے ہیں بڑے میاں سے پوچھا جناب آپ کیا کر رہے ہیں کتنی مدت سے آپ اس پریشانی میں مبتلا ہیں بڑے میاں نے غور سے دیکھا اور کہا میری حالت کیا ہے کچھ نہیں بتا سکتا چاہتا ہوں کہ رقبوں کی میزان صحیح ہو جائے مگر تین ہزار سال ہو گئے ہیں کم وقت یہ میزان صحیح ہونے میں نہیں آتی اس لیے کہ میں زندگی میں لوگوں کے حسابات میں دانستہ ہیر پھیر کرتا تھا بدماملی بدماملہ میرا شوار تھا علماء سو سے تعلق رکھنے والے ان صاحب سے ملیے داڑھی اتنی بڑی جیسے جھڑ بیر کی جھاڑی چلتے ہیں تو داڑھی کو اکٹھا کر کے کمر کے گرد لپیٹ لیتے ہیں اس طرح جیسے کہ پٹکا لپیٹ لیا جاتا ہے چلنے میں داڑھی کھل جاتی ہے اور اس میں الجھ کر زمین پر اوندے منہ گر جاتے ہیں اٹھنے میں داڑھی پھر کھل جاتی ہے اور الجھ پر منہ کے بل گر کرتے ہیں اور الجھ کر منہ کے بل گرتے ہیں سوال کرنے پر انہوں نے بتایا دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے میں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور داڑھی رکھنا میرے نزدیک بڑی نیکی تھی اس نیکی کے ذریعے بہت آسانی سے سیدھے اور نیک لوگوں سے اپنی مطلب برآری کر لیا کرتا تھا وہ دیکھیے سامنے بستی سے باہر ایک صاحب زور سے آواز لگا رہے ہیں اے لوگو آؤ میں تمہیں اللہ کی بات سناتا ہوں اے لوگو آؤ اور سنو اللہ تعالیٰ کیا کیا فرماتے ہیں کوئی بھی آواز پر کان نہیں دھرتا البتہ فرشتوں کی ایک ٹولی ادھر آ نکلتی ہے علماء سو ہاں سناؤ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ناسے فوراں فوراً کہتا ہے بہت دیر سے پیاسا ہوں پہلے مجھے پانی پلاؤ پھر بتاؤں گا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں فرشتے کھولتے ہوئے پانی کا ایک گلاس منہ کو لگا دیتے ہیں ہونٹ جل کر سیاہ ہو جاتے ہیں اور جب وہ پانی پینے سے انکار کرتا ہے تو فرشتے بھی ابلتا اور کھولتا ہوا پانی اس کے موں پر انڈیل دیتے ہیں ہنستے اور کہہ کے لگاتے ہوئے بلند آواز سے کہتے ہیں مردود کہتا تھا آؤ اللہ کی بات سناؤں گا دنیا میں بھی اللہ کے نام کو بطور کاروبار استعمال کرتا تھا یہاں بھی یہی کر رہا ہے جھلسے اور جلے ہوئے منہ سے ایسی وحشت ناک آوازیں اور چیہیں نکلتی ہیں کہ انسان کو سننے کی تاب نہیں چلیے دور بہت دور بھاگ چلیے لگائی بجائی اس عظیم و شان شہر میں ایک تنگ اور تاریک گلی ہے گلی کے احتام پر کھیت اور جنگل ہیں یہاں ایک مکان بنا ہوا ہے مکان کیا ہے بس چار دیواری ہے اس مکان پر کسی ربڑ نما چیز کی جالی اور چھت پڑی ہوئی ہے دھوپ اور بارش سے بچاؤ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس مکان میں صرف عورتیں ہیں چھت اتنی سی ہے کہ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا ماحول میں گھٹن اور اضطراب ہے ایک صحابہ ٹانگیں پھیلائے بیٹھی ہیں عجیب اور بڑی سی بات بڑی ہی عجیب بات ہے کہ ٹانگوں سے اوپر کا حصہ معمول کے مطابق اور ٹانگیں دس فٹ لمبی ہیں اس حیت کا ذائق میں دیکھ کر ان سے پوچھا محترمہ یہ کیا موما ہے بتایا کہ میں دنیا فانی میں جب کسی کے گھر جاتی وہاں کی بات دوسری جگہ اور یہاں کی بات تیسری جگہ کلی پھندے لگا کر کرتی تھی دنیا والے اسے لگائی بجائی کہتے ہیں اب حال یہ ہے کہ چلنے پھرنے سے معذور ہوں ٹانگوں میں انگارے بھرے ہوئے ہیں ہائے میں جل رہی ہوں اور کوئی نہیں کھائے غیبت چہرے پر اور ڈر اور خوف نمایاں چھپتے چھپاتے دبے پاؤں یہ شخص ہاتھ میں چھری لیے جا رہا ہے اف خدایا اس نے سامنے کھڑے ہوئے آدمی کی پشت میں چھری گھوم دی اور بہتے ہوئے ہون کو کتے کی طرح زبان سے چاٹنے لگا تازہ تازہ اور گاڑا ہون پیتے ہی کہہ ہو گئی خون کی کہہ نحیف اور نظار زندگی سے بیزار کراہتے ہوئے کہا کاش عالمی فانی میں یہ بات میری سمجھ میں آ جاتی کہ غیبت کا انجام یہ ہوتا ہے اونچی اونچی بلڈنگیں شکل و صورت میں انسان ڈیل ڈول کے اعتبار سے دیو قد تقریباً بیس فٹ جسم بے انتہا چوڑا قد کی لمبائی اور جسم کی چوڑائی کی وجہ سے کسی کمرے یا کسی گھر میں رہنا ناممکن بس ایک کام ہے کہ استراری حالت بے مکانوں کی چھت پر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں بیٹھ نہیں سکتے لیٹ بھی نہیں سکتے ایک جگہ قیام کرنا بھی بس کی بات نہیں ہے استراری کیفیت میں اس چھت سے اس چھت پر اور اس چھت سے اس چھت پر مسلسل چھلانگیں لگا رہے ہیں کبھی روتے ہیں اور کبھی بے قرار ہو کر اپنا سر پیٹتے ہیں پوچھا یہ کیا تماشا ہے یہ کس عمل کی پاداش ہے آپ اس قدر غمگین اور پریشان حال کیوں ہیں جواب دیا میں نے دنیا میں یتیموں کا حق غصب کر کے بلڈنگیں بنائی تھیں یہ وہی بلڈنگیں اور عمارتیں ہیں آج ان کے دروازے میرے اوپر بند ہیں لذیذ اور مرغن خانوں نے میرے جسم میں ہوا اور آگ بھر دی ہے ہوا نے میرے جسم کو اتنا بڑا کر دیا ہے کہ گھر میں رہنے کا تصور میرے لیے انہونی بات بن گئی ہے آہ یہ آگ مجھے جلا رہی ہے میں جل رہا ہوں بھاگنا چاہتا ہوں مگر فرار کی تمام راہیں ختم ہو گئی ہیں آئیے اب مرنے کے بعد زندگی کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں ملک الموت مراقبہ موت میں دیکھا کہ کھیت کے کنارے ایک کچا کوٹھا بنا ہوا ہے کوٹھے کے باہر چہار دیواری ہے چہار دیواری کے اندر سہن ہے سہن میں گھنا درخت ہے غالباً یہ درخت نیم کا ہے اس درخت کے نیچے بہت سے لوگ جمع ہیں میں بھی وہاں پہنچ گیا میں نے دیکھا ایک عورت کھڑی ہے اور ایک صاحب سے الجھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تم میرے ہامند کو نہیں لے جا سکتے وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا یہ تو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں وہ جس طرح چاہتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے عورت نے زور سے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر مارے اور زاروں کتار رونے لگی میں آگے بڑھا اور پوچھا کیا بات ہے آپ اس عورت کو کیوں ہلکان کر رہے ہیں ان صاحب نے کہا مجھے غور سے دیکھو اور پہچانو کہ میں کون ہوں میں نے وہیں کھڑے کھڑے آنکھیں بند کر لیں جیسے مراقبہ کرتے وقت بند کی جاتی ہیں اور ان صاحب کو دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ حضرت ملک الموت ہیں میں نے بڑے ادب سے سلام کیا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیے حضرت اسرائیل نے مسافہ کیا جس وقت میں نے ان سے ہاتھ ملائے ہوا کہ میرے اندر بجلی کا کرنٹ دوڑ رہا ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ کئی جھٹکے بھی لگے جن سے میں کئی کئی فٹ اوپر اچھل اچھل گیا آنکھوں میں سے چنگاریاں نکلتی نظر آئیں بہت ڈرتے ڈرتے اور تقریباً التجا کے انداز پوچھا اس عورت کے حامد کا کیا معاملہ ہے حضرت اسرائیل نے کہا یہ صاحب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں یہ عورت ان کی بیوی ہے اور یہ بھی برگزیدہ بیوی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے پر دنیا چھوڑ دو لیکن مجھے یہ ہدایت ہے کہ اگر ہمارا بندہ تو روح قبض کی جائے اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ راضی بر رضا ہے اور اس دنیا سے سفر کرنے کے لیے بے قرار ہے لیکن بیوی صاحبہ کا اصرار ہے شوہر کو نہیں جانے دوں گی تا وقت کہ ہم دونوں پر ایک ساتھ موت وارد ہو اس احاطہ میں مٹی اور پھونس کے بنے ہوئے ایک کمرے کے اندر ملک الموت میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئے وہاں ایک ہزر صورت بزرگ بورے رنگ کے کمبل پر لیٹے ہوئے ہیں یہ کمبل زمین پر بچھا ہوا ہے سرحانے چمڑے کا ایک تکیہ رکھا ہوا ہے کہیں کہیں سے سلائی ادڑی ہوئی ہے اور اس میں کھجور کے پتے دکھائی دے رہے ہیں کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا تکیا ان بزرگ کے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے داڑھی گول اور چھوٹی ہے لمبا قد اور جسم بھرا ہوا پیشانی کھلتی ہوئی آنکھیں بڑی بڑی اور روشن ایک بات جس کو میں نے کیا یہ تھی کہ پیشانی سے سورج کی طرح کی شوائیں نکل رہی تھیں ان پر نظر نہیں ٹھہر رہی تھی حضرت ملک المول نے کمرے میں داخل ہو کر کہا یا عبداللہ السلام علیکم میں نے بھی ملک المول کی تقلید میں یا عبداللہ السلام علیکم کہا حضرت عبداللہ غالباً ان کا نام عبداللہ ہی ہوگا انہوں نے ملک الموت سے ارشاد فرمایا ہمارے حالے کا کیا حکم لائے ہو ملک الموت نے دس بدستہ عرض کیا ملک المول نے دس بستہ عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے حضرت ملک المول

جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے روشنی کا نام ہے جو خود بھی نظر آتی ہے اور دوسری روشنی ہے روشنی لہریں رنگ آبادیا سب نور کی گوناگو صفات ہیں نور کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بیک وقت ماضی اور مستقبل دونوں میں سفر کرتا ہے اور ماضی اور حال کا ربط قائم رکھتا ہے اگر یہ ربط قائم نہ رہے تو کائنات کا رشتہ ماضی سے منقطع ہو جائے گا اور وہ نابود ہو جائے گی اس کی ایک مثال حافظہ ہے ہم انفرادی اور نوعی طور پر ہر آن اور ہر لمحہ اپنے ماضی سے منسلک ہیں جب ہم اپنے بچپن یا گزرے ہوئے کسی لمحے کو یاد کرتے ہیں تو نور کے ذریعے ماضی حال میں وارد ہو جاتا ہے اور ہمیں بچپن کے واقعات یاد آ جاتے ہیں نہ صرف انسان بلکہ جنات ملائکہ اور دوسری محلوقات کے حواس بھی نور پر قائم ہیں روحانیت میں نور سے تعارف حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے مراقبہ نور کئی طریقوں سے کیا جاتا ہے ایک طالب علم تصور کرتا ہے کہ ساری کائنات اور اس کی محلوقات نور کے وسیع اور اس سمندر میں ڈوبی ہوئی ہیں وہ خود کو بھی نور کے سمندر میں ڈوبا ہوا تصور کرتا ہے دو عرش کے اوپر سے نور کا دھارا ساری دنیا پر برس رہا ہے صاحب مراقبہ خود پر بھی نور برستا ہوا تصور کرتا ہے تین قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ نور ہے اللہ نور ہے مانو اور زمین کا اس نور کی مثال تاک کی ماند ہے جس میں چراغ رکھا ہوا ہو اور وہ چراغ شیشے کی کندیل میں ہے سورہ نور روحانی طالب علم اس آیت میں مطابق تصور کرتا ہے کہ چراغ کے نورانی شعوں سے اس کا تمام جسم منور ہو رہا ہے مذہب عالم نے کسی نہ کسی طرح ایک نظر نہ آنے والی روشنی کا تذکرہ کیا ہے ایسی روشنی جو ساری روشنیوں کی اصل ہے اور تمام موجودات میں موجود ہے انجیل میں درج ہے خدا نے روشنی ہو گئی موسیٰ نے وادی سینا میں سب سے پہلے جھاڑی میں روشنی کا مشاہدہ کیا اور اسی روشنی کی معرفت اللہ کا کلام ہے مشرف ہوئے ہندو مت میں اس روشنی کا نام جوت ہے روحانی علوم کے ہر مکتبہ فکر میں نور کا مراقبہ کیا جاتا ہے اور طریقہ کم و بیش وہی ہوتا ہے جو کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کشف القبور مرنے کے بعد آدمی کی مادی دنیا ملکوتی دنیا میں منتقل ہو جاتی ہے زندگی ایک نئی ڈائمینشن میں جاری رہتی ہے اور انا دوسری میں انا دوسری دنیا میں زندگی کے شب و روز پورے کرتی ہے مرنے کے بعد کی زندگی کو آراف کہتے ہیں آراف کی زندگی کا دار و مدار دنیا کے اعمال پر ہے اگر انتقال کے وقت کوئی شخص سکون سے لبریز اور ذہنی پراگندی اور ذہنی پراگندگی اور کثافت سے آزاد ہے تو عراف کی کیفیات میں بھی سکون اور اطمینان قلبی کا غلبہ ہوگا لیکن اگر کوئی شخص اس دنیا سے بے سکونی ضمیر کی حلش اور ذہنی گھٹن لے کر عراف میں منتقل ہوتا ہے تو وہاں بھی یہی کیفیات اس کا استقبال کرتی ہیں کشف القبور کا مراقبہ اس شخص کی قبر پر کیا جاتا ہے جس سے عراف میں ملاقات کرنا مقصود ہو مراقبہ کشف القبور کے ذریعے مرحوم یا مرحومہ سے نہ صرف ملاقات ہو سکتی ہے بلکہ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس حال میں ہے جب کشف القبور کا مراقبہ کسی بزرگ یا وری اللہ کے مزار پر کیا جاتا ہے تو اس سے مقصد بزرگ کی زیارت اور روحانی فیض کا حضول ہوتا ہے مراقبہ کشف القبور کا طریقہ یہ ہے قبر کی پائنتی کی طرف بیٹھ جائیں ناک کے ذریعے آہستہ آہستہ سانس اندر کھینچیں اور جب سینہ بھر جائے تو روکے بغیر آہستگی سے باہر نکال دیں یہ عمل گیارہ مرتبہ کریں اس کے بعد آنکھیں بند کر کے تصور کو قبر کے اندر مرکوز کر دیں کچھ دیر کے بعد ذہن کو قبر کے اندر گہرائی کی طرف لے جائیں گویا قبر ایک گہرائی ہے اور آپ کی توجہ اس میں اترتی جا رہی ہے اس تصور کو مسلسل قائم رکھیں باطنی نگاہ متحرک ہو جائے گی اور مرحوم شخص کی روح سامنے آ جائے گی ذہنی سکت اور قوت کی مناسبت سے مسلسل مشق اور کوشش کے بعد کامیابی حاصل ہوتی ہے کو زیادہ تر اولیاء اللہ کے مزارات پر ان کی زیارت اور فیوز کے حصول کے لیے استعمال کریں جاؤ بے جا اس صلاحیت کو استعمال کرنے سے گریز کیا جائے قبر شریف کے پیروں کی جانب مراقبہ کیا تو دیکھا کہ میرے اندر سے روح کا ایک پرت نکلا اور قبر کے اندر اتر گیا دیکھا کہ لال شہباز کلندر تشریف فرما ہے قبر بڑے وسیع اور ریز کمرے کی مانند ہے قبر کے بائیں طرف دیوار میں ایک کھڑکی یا چھوٹا دروازہ ہے کلندر لال شہباز نے فرمایا جاؤ یہ دروازہ کھول کر اندر کی سیر کرو تم بالکل آزاد ہو دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک باغ نظر آیا اتنا خوبصورت اور دیدہ زیر باغ جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی اس میں کیا کچھ نہیں ہے سبھی کچھ تو موجود ہے ایسے پرندے دیکھے جن کے پروں سے روشنی نکل رہی ہے ایسے پھول دیکھے جن کا تصور نو انسانی کے شعور سے ماورا ہے پھولوں میں ایک خاص اور عجیب بات نظر آئی کہ ایک ایک پھول میں کئی سو رنگوں کا امتزاج اور یہ رنگ محض رنگ نہیں بلکہ ہر رنگ روشنی کا ایک کمکما بنا ہوا ہے جب ہوا چلتی ہے تو یہ رنگ امیزا تو یہ رنگ امیز روشنیوں سے مرکب پھول ایسا سما پیدا کرتے ہیں کہ ہزار بلکہ کروڑوں روشنیوں کے رنگ برنگے کمکمے درختوں اور پودوں کے جھولوں پر جیسے جھول رہے ہوں درختوں میں خاص بات نظر آئی کہ ہر درخت کا تنا اور شاہیں پتے پھل اور پھول بالکل ایک دائرے میں تحلیق کیے گئے ہیں جس طرح برسات میں سام کی چھتری زمین سے اگتی ہیں اسی طرح گول اور بالکل سیدھے تنے کے ساتھ یہاں کے درخت ہیں ہوا جب درختوں اور پتوں سے ٹکراتی ہے تو ساز بجنے لگتے ہیں ان سازوں میں اتنا کیف ہوتا ہے کہ آدمی کا دل وجدان سے معمور ہو جاتا ہے اس باغ میں انگور کی بیلیں بھی ہیں انگوروں کا رنگ گہرا گلابی یا گہرا نیلا ہے بڑے بڑے ہوشوں میں ایک ایک انگور اس فانی دنیا کے بڑے سیب کے برابر ہے اس باغ میں آبشار اور صاف و شفاف دودھ جیسے پانی کے چشمے بھی ہیں بڑے بڑے حوضوں میں سینکڑوں قسم کے کمل کے پھول گردن اٹھائے کسی کی آمد کے منتظر نظر آتے ہیں باغ میں ایسا سما ہے جیسے صبح صادق کے وقت ہوتا ہے یا بارش تھمنے کے بعد سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے ہوتا ہے اس باغ میں پرندے طیور تو ہزاروں قسم کے ہیں مگر چھپائے کہیں نظر نہیں آتے بہت خوبصورت درخت پر بیٹھے ہوئے ایک طوطے سے میں نے پوچھا کہ یہ باغ کہاں واقع ہے اس طوطے نے انسانوں کی بولی میں جواب دیا یہ جنت الحلد ہے یہ اللہ کے دوست لال شہباز کلندر کا باغ ہے اور حمد و ثنا کے ترانے گاتا ہوا اڑ گیا المختصر میں نے جو کچھ دیکھا زبان الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہے انگوروں کا ایک ہوشہ توڑ کر واپس اسی جنت کی کھڑکی سے حضور حضور لال شہباز کی بارگاہ میں حاضر ہوا نے فرمایا ہمارا باغ دیکھا پسند آیا تمہیں میں نے عرض کیا حضور ایسا باغ تو نہ کسی نے دیکھا اور نہ سنا ہے میں تو اس کی تعریف کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتا شاہ عبدالعزیز دہلوی بر صغیر پاکو ہند کے ایک معروف صاحب کمال بزرگ حضرت غوث علی شاہ کلندر پانی پتی نے تذکرہ غوثیہ میں مندرجہ ذیل واقعہ بیان کیا ہے جو موت کے بعد کی زندگی عراف کے بارے میں نہایت حیرت انگیز معلومات فراہم کرتا ہے یہ واقعہ ان دنوں پیش آیا جب حضرت غوث علی شاہ اپنے وقت کے ایک باکمال اور صاحب علم بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز دلوی سے تعلیم حاصل کر رہے تھے غوث علی شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک شخص شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا لباس کے اعتبار سے وہ شاہی عہدے دار معلوم ہوتا تھا اس نے شاہ صاحب سے کہا حضرت میری سرگزشت اتنی عجیب و غریب ہے کہ کوئی اعتبار نہیں کرتا خود میری عقل بھی کام نہیں کرتی حیران ہوں کہ کیا کہوں کس سے کہوں کیا کروں اور کہاں جاؤں اب تھک آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس شخص نے اپنی سرگزش بیان کرتے ہوئے کہا میں لکھنؤ میں رہتا تھا روزگار تھا حالات اچھے گزر رہے تھے قسمت نے پلٹا کھایا معاشی حالات خراب ہوتے چلے گئے وقت زیادہ بیکاری میں گزرنے لگا میں نے سوچا کہ ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ کسی دوسرے شہر میں حصول معاش کی کوشش کی جائے تھوڑا سا زیادہ راہ ساتھ لیا اور اودے پور کی طرف روانہ ہو گیا راستے میں ریواڑی کے مقام پر قیام کیا اس زمانے میں وہ جگہ ویران تھی صرف ایک تکیا اور ایک سرائے آباد تھی سرائے میں کچھ قصبیاں رہتی تھیں میں سرائے میں متفکر بیٹھا تھا کہ کیا کیا جائے پیسے بھی ختم ہو گئے تھے ایک قصبی آئی اور کہنے لگی میاں کس فکر میں بیٹھے ہو کھانا کیوں نہیں کھاتے میں نے کہا ابھی سفر کی تھکان ہے ذرا سستا لو تھکن دور ہونے پر کھانا کھاؤں گا یہ سن کر وہ چلی گئی پھر کچھ دیر بعد آئی اور وہی سوال کیا میں نے پھر وہی جواب دیا اور وہ چلی گئی تیسری دفعہ آ کر پوچھا تو میں نے سب کچھ بتا دیا کہ میرے پاس جو کچھ تھا خرچ ہو چکا ہے اب ہتھیار اور گورا گھوڑا بیچنے کی سوچ رہا ہوں وہ اٹھ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور دس روپے لا کر میرے حوالے کر دیے جب میں نے روپے لینے میں پسو پیش کیا تو اس نے کہا کہ میں نے یہ روپے ہر چاک کاٹ کر اپنی کفن دفن کے لیے جمع کیے ہیں تکلف کی ضرورت نہیں ہے یہ میں آپ کو قرض ہنسنا دے رہی ہوں جب حالات درست ہو جائیں تو واپس کر دینا میں نے روپے لیے اور حرچ کرتا ہوا عہدے پور پہنچا وہاں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ فوراً ایک شاہی نوکری مل گئی مالی اعتبار سے خوب ترقی ہوئی اور چند سالوں میں ریل پیل ہو گئی انہی دونوں گھر سے ہاتھ آیا کہ لڑکا جوانی کی حدود میں داخل ہو چکا ہے اور جہاں اس کی نسبت ہو ٹھہرائی گئی تھی وہ لوگ شادی پر اصرار کر رہے ہیں اس لیے جلد سے جلد آ کر اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤ رخصت منظور ہونے پر میں اپنے گھر روانہ ہو گیا ریواڑی پہنچا تو پرانے واقعات کی یاد ذہن میں تازہ ہو گئی سرائے میں جا کر قصبی کے متعلق معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ سخت بیمار ہے اور کچھ لمحوں کی مہمان ہیں جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ آخری سان سے لے رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح پرواز کر گئی میں نے تجہیز و تکفین کا سامان کیا اسے خود قبر میں اتارا اور سرائے میں واپس آ کر سو گیا آدھی رات کے وقت پیسوں کا خیال آیا دیکھا تو جیب میں رکھی ہوئی پانچ ہزار کی ہنڈی غائب تھی تلاش کیا مگر نہیں ملی خیال آیا کہ ہو نہ ہو دفن کرتے وقت قبر میں گر گئی ہے و افتاحیز قبرستان پہنچا اور ہمت کر کے قبر کو کھول دیا قبر کے اندر اترا تو ایک عجیب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا نہ وہاں میت تھی نہ ہنڈی ایک طرف دروازہ نظر آیا ہمت کر کے دروازے کے اندر داخل ہوا تو ایک نئی دنیا سامنے تھی چاروں طرف باغات کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور ہرے بھرے پھلدار درخت سر سر اٹھائے کھڑے تھے باغ میں ایک طرف ایک عالی شان عمارت بنی ہوئی تھی عمارت کے اندر قدم رکھا تو ایک حسین و جمیل عورت پر نظر پڑی وہ شہانہ لباس پہنے بناؤ سنگار کیے بیٹھی تھی ارد گرد خدمت گار ہاتھ کھڑے کھڑے تھے ہاتھ باندھے کھڑے تھے عورت نے مجھے محاطب کر کے کہا تم نے مجھے نہیں پہچانا میں وہی ہوں جسے تمہیں دس روپے دیے تھے اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آیا اور اس عمل کی بدولت یہ مرتبہ اور عروج مجھے عنایت فرمایا ہے یہ تمہاری ہنڈی ہے جو قبر کے اندر گر گئی تھی ہنڈی لو اور یہاں سے فوراً چلے جاؤ میں نے کہا کہ میں یہاں کچھ دیر ٹھہر کر سیر کرنا چاہتا ہوں حسین و جمیل عورت نے جواب دیا کہ تم قیامت تک بھی گھومتے پھرتے رہو تو یہاں کی سیر نہیں کر سکو گے فوراً واپس ہو جاؤ تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا اس عرصے میں کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہوگی میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور قبر سے باہر آیا تو اب وہاں سرائے تھی نہ تکیا اور نہ وہ پرانی آبادی تھی بلکہ چاروں طرف شہری آبادی پھیلی ہوئی تھی کچھ لوگوں سے سرائے اور تکیہ کے بارے میں پوچھا تو سب نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا بعض لوگوں سے اپنی یہ روایت بیان کی لیکن سب نے مجھے مبہوت الحواس قرار دیا آہر کار ایک آدمی نے کہا میں تمہیں ایک بزرگ کے پاس لیے چلتا ہوں وہ بہت عمر رسیدہ ہیں شاید وہ کچھ بتا سکیں اس بزرگ نے سارا حال سنا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا مجھے یاد پڑتا ہے میرے پردادا بتایا کرتے تھے کہ کسی زمانے میں یہاں صرف ایک سرائے اور تکیہ موجود تھا سرائے میں ایک امیر آ کر ٹھہرا تھا اور ایک رات وہ پرسرار طور پر غائب ہو گیا پھر اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلا کہ زمین نگل گئی یا آسمان نے اٹھا لیا میں نے کہا کہ میں ہی وہ امیر ہوں جو سرائے سے غائب ہوا تھا یہ سن کر وہ بزرگ اور حاضرین محفل حیران اور ششتر رہ گئے اور حیران پریشان ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے امیر یہ واقعہ سنا کر خاموش ہو گیا اور پھر شاہ عبد العزیز سے عرض کیا کہ آپ ہی فرمائیں میں کیا کروں کہاں جاؤں میرا گھر ہے نہ کوئی ٹھکانا دوسرے یہ کہ اس واقعے نے مجھے مفلوج کر دیا ہے شاہ صاحب نے کہا تم نے جو کچھ دیکھا ہے صحیح ہے اس عالم اور اس عالم کے وقت کے پیمانے الگ الگ ہیں شاہ صاحب نے اس شخص کو ہدایت کی کہ اب تم بیت اللہ کو چلے جاؤ اور باقی زندگی یادِ الہی میں گزار دو